باہر رات پھیلی تھی فریحہ کا گھر جہاں کرامت بے اور ایکان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے اور کرامت بے کی ورک شاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی ورک شاپ کے دروازے کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی ان دونوں پہ پڑی لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا جو کرامت بے کا تھا جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا فریحہ اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک تیرہ سالہ لڑکی کے لیے یہ سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا مگر یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا وہ کتنی ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنی شروع کر دی وہ ہر رات نہیں آتے تھے دو دو تین تین دن بعد آیا کرتے تھے قریباً ایک مہینے بعد اس نے فریحہ کو سر راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی لیڈی ایکان کیا آپ مجھے ایک منٹ دے سکتی ہیں فریحہ نے گردن موڑ کر اچھمبے سے کچھ نخوت سے اسے دیکھا ہم بولو ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کسی صورت ماس میں گھب گئی تھی ان کو کھینچ کر نکالنے کی تکلیف کا تصور ہی جان لیوا تھا اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھولا اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری وہ اینڈ ڈور میٹ پہ گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ دیتا تھا اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی مگر کارپیٹ پہ نشانات ضرور ملتے اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے اندر آ کر کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پہ رکھے سوفے پہ بیٹھ گیا وہ ان تمام کو دیکھنا چاہتا تھا جو سانیہ نے اسے سی ڈی کی صورت میں تھے سانیہ نے فائل پہ سے حرفی ورڈ لگا دیا تھا وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو اس کو اس فائل پہ یہی پاس ورڈ لگانے کا کہا کرتا تھا اے آر پی لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر آدلار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ اے آر پی کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا وہ جب بھی خود کو اے آر پی لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا اے آر پی کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا اسے جانا ہی پڑے گا وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے اعتراض برتنے کی کوشش کر رہا تھا اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی رات کے نو بج رہے تھے ماموں کا گھر یہاں سے دس منٹ کے ڈرائیو پہ تھا کیا وہ ابھی ہی چلا جائے گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی سروس کے لیے دی ہوئی تھی اسے کل ملنا تھی اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے دو ہفتے قبل نہیں البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں واپس آ جائے گا کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے وغیرہ وغیرہ کور اسٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی وہ اٹھا اپنی جیکٹ پہنی جوگرز کے تسمے باندھے اور والٹ اٹھا کر جانے لگا پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکیٹری کو بھیجنا تھا یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا پہلے اسے یہی کرنا چاہیے پانی کی ڈبی دروازے کے اوپری جگہ پہ احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا ٹیکسی نے اسے کے کے سیکٹر مرکز پہ اتارا یہاں سے ان کا گھر قدم کے فاصلے پہ تھا جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا مرکز پہ ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا پھول اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے جائے پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے تھے اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے بات سنو اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا وہ جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا فوراً پلٹا جی صاحب اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر معدب سا ہوا اس کے پاس آیا گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس کون سا رنگ چاہیے صاحب سرخ اس نے بنا سوچے کہہ دیا لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا صاحب سرخ پھول تو ختم ہو گیا ہے تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں وہ کر دوں نہیں نہیں اس نے قدر برہمی سے نفی میں سر ہلایا سفید گلاب دشمنی کی علامت ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے کے گیا ہے تو وہ ازہد خفا ہوں گی مجھے سرخ ہی چاہیے کہاں سے ملیں گے صاحب میرے پاس سرخ اسپرے ہے ان سفید پھولوں کو اسپرے کر دوں قسم سے صاحب اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا ہاں یہ ٹھیک ہے یہی کر دو اس نے اسبات میں سر کو جنبش دی نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے سفید گلاب نکالنے لگا تم گلدستہ بناؤ میں آتا ہوں اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا اسے اگر کسی شے سے ازحد چڑ تھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی کوریئر شاپ میں دو افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے ڈیکس کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا دفتن ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا جہان پہ نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہوگا جی احمد بھائی کوئی خدمت ہاں چھوٹا سا کام ہے وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر پہ آیا ان کو کچھ بیک ڈیٹس میں سٹیم کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں یہ دیکھو وہ اسے کام سمجھانے لگا غزرفر اس کو جانتا تھا اس سے پہلے وہ جہان کا اس سے ہٹ کر بھی ایک اضافی کام کر چکا تھا نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا انٹری نہیں کرنی بھائی جب وہ لفافے واپس جیب میں رکھنے لگا تو غزنفر حیرت سے بولا ہوں ہم میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا لمبا کام ہو جائے گا اور گھر میں سب ٹھیک ہے جی بھائی غزنفر اسے گھر کی باتیں بتانے لگا اس کا وہ بھائی جس کو جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی اب کام پہ لگ چکا تھا وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا میں چلتا ہوں تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا غزنفر سے مسافہ کر کے وہ باہر آیا سست روح لڑکا ابھی ابو کے پلاسٹک کور کے گرد ربن باندھ رہا تھا اسپرے نہیں کیا اس نے سفید گلابوں کے پھولوں کو دیکھ کر اچھمبے سے آئیبرو اٹھائی میں نے ابھی دیکھا صاحب اسپرے ختم ہو گیا ہے آپ ایسے ہی لے کر جائیں دیکھیں یہ سبز پتے ساتھ میں لگائے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اچھا زیادہ لیکچر مت دو کتنے پیسے ہوئے ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پہ پڑی کیا مامو کو یہ دکھانا تھا نہیں ابھی بہت جلدی ہوگا پہلے اسے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا اور وہ ان کی نازک اندام مغرور سی بیٹی ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا بوکے چھوٹا سا تھا اس کو پہلو میں لٹکے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا مامو کا گھر یہاں سے قریب تھا مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی پر یقین نہیں تھا یا پھر وہ جو چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈرتا تھا ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا اور اصل بات وہی تھی جو سانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا وہ ان کے تانے سے ڈرتا تھا اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے فرقان مامو اور سلیمان مامو نرم ہو گئے ہیں البتہ پچھلے برس ہونے والی سلیمان مامو سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے وہ ویسے ہی تھے فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی اب وہ بیٹی والے تھے ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر پہلے کی بات اور تھی تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی رشتے بھی آتے ہوں گے اب وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا ہی تھا کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا سلیمان ماموں سے بھی اسے یہی امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے نہ وہ خود چاہتا تھا لیکن نبھانا یہی آ کر وہ رک جاتا تھا یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو نہیں تھا کہ پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھتا یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فریقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو ممی کو آگاہ کر دے گا اور اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا تو وہ پھر اسی مقام پہ آ کے رک گیا ممی ہوں گی یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا اتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی تو اس لیے کہ دور اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا اس کی یہ ساری بے رخی لا تعلقی اور اعراض برتنا سب لاشعوری طور پہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود ہی رشتہ ختم کر دیں اور وہ ماں کو دکھ دینے کی بوجھ سے آزاد ہو جائے یہ الگ بات تھی کہ یہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا اس کے خشک رویے کے باعث ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں کس نے کہا تھا انہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داران پہ ازہد غصہ چڑھتا تھا ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا تھا کبھی بھی نہیں وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی انہوں نے جو کچھ کیا بس رشتے بچانے کے لیے کیا وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا مگر ماموں کو نہیں بے انصافی ہے تو بے انصافی صحیح بہت دیر وہ سڑکوں پہ بے مقصد چلتا سوچوں میں غلطا رہا وہ ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا مگر ماں کے سامنے اس کے میں ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں اور یہ بہت جلدی ہے مجھے سوچنے کا وقت دیں جیسے بہانے نہیں چلتے تھے اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا گھڑی کی سوئیاں دس سے اوپر آ چکی تھیں جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پایا گیٹ بند تھا اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھی اس کی نگاہیں سات والے گیٹ پہ پھیلی یہ فرقان کا گھر تھا وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا پھر فیس بک پہ روہیل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دو راہے پہ کھڑا تھا اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور وہ واپس پلٹ جائے لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں اسے اندر جانا ہی تھا دفتن فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا اور پھر بولنے کی آوازیں قریب آتے قدم وہ غیر اختیاری طور پہ تیزی سے ایک طرف ہوا کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کی اوٹ میں ہو گیا گیٹ سے فرقان مامو چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے شلوار قمیص میں ملبوس مسکراتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے مہمان تین مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی یہاں سے ذرا دور نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگر اسی طرف جا رہے تھے پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا گارڈ چوکی دار فی الوقت کوئی بھی نہ تھا شادی قریب تھی سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا ہوگا وہ اندھیری جگہ پہ دم سادھے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھی اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امٹتی یادوں کو رفع کرنا چاہا ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے اسے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی چند منٹ تو وہ کھڑا رہا مگر جب اسے لگا کہ مامو اور ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا وہ فرقان کے سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائے فرقان مامو کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کے جواب دینا نہیں ابھی نہیں بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا گیا سردی بڑھ گئی تھی لان خالی تھا سب اندر تھے اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا وہ سامنے ہی تھا اس پہ گھنٹی لگی تھی لیکن اس نے پہلے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا اسے جانا تو سلیمان کی طرف تھا سو ادھر رکنا بے سود تھا وہ دروازے سے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں لاکرز موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشیل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا اب بھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے اندر جا کر وہ وہ بتا دے گا کہ کس طرح داخل ہوا بات ختم سلیمان کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سرد پڑا تھا اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا خواہ مخواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے اس نے گلدستہ لان کی میز پر رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا گھنٹی باہر گیٹ پہ تھی اندر اس داخلی دروازے پہ نہیں اب کیا صرف دروازہ پہ کوئی نکلے گا بہت تذبذب سے اس نے دروازے پہ دستک دی البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا تاکہ اسے ان سے نہ ملنا پڑے اور وہ کہہ سکے ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا میں کیا کرتا سو واپس آ گیا حسب کو دروازہ کسی نے نہیں کھولا وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا اس گھر میں کون کون ہیں مہمان بھی آئے ہوں گے کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں اور ایسی ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھوم پھر کر گھر کو دیکھنے لگا تمام کھڑکیاں بند تھیں البتہ لان کے دہنی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے دو شیشے کے پٹ کھلے تھے اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا ہے وہ اچھمبے سے بھویں سکیڑے اس طرف آیا شیشے کھلے تھے البتہ جالی بند تھی اس کے پیچھے پردے بھی گھرے تھے دو پردوں کے درمیان ایک درست سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا یہاں وہ عادت سے مجبور تھا نچلا لب دانت سے دبائے اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا روشنی کا دوسرا منبع بیٹھ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی وہ تھوڑی تلے ہتیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا سلکی بال ملائی سے بنی جلد اس کی کزن اس کی بیوی کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کے لابی میں دیکھ رہے تھے اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا اس کا لباس گو کے ایسا نہ تھا آستین پوری تھی قمیص لمبی تھی نیچے کھلا ٹراؤزر تھا مگر اس کے کپڑوں کی فال ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھیں اسے یہ لڑکی بھی قطن اچھی نہیں لگی تھی رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی ہیلو زارا شاید رابطہ مل گیا تھا تب ہی وہ دبے دبے جوش سے چہکی کیسی ہو سو تو نہیں گئی تھی حیا بول رہی ہوں جہان نے سوچا وہ کیوں سردی میں باہر کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبر دے رکھے تھے پھر وہ ان کو کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک کر بھی اندر داخل ہو جاتا ساری بات نیت کی تھی ساری باتیں چھوڑو زارا اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو تم یقین نہیں کرو گی میں جانتی ہوں وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا موبائل جیب سے نکالتے ہوئے وہ سلیمان کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس نے نمبر ملایا پھر بند کر دیا پھر پھر ملایا بند کر دیا کین یو بلیو زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے موبائل کی اسکرین پہ انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا یورپی union scholarship Mundus exchange program ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اس کی ساری حسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا اب وہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے آنے والی ای میل کا بتا کر اپنی دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بالکل دم سادے کھڑے سنا گیا اسے صرف یورپ کی اس یونیورسٹی کا نام سننے میں دلچسپی تھی جہاں وہ جا رہی تھی نہیں اسپین کی ڈیوسٹو نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے پانچ ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو ترکی استنبول پانچ ماہ اس نے بے یقینی سے پردوں کی درست سے جھلکتے ہوئے منظر کو دیکھا اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا وہ اب اپنی دوست کو سبانجی میں ہیڈ پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی اس کی توجہ پھر بھٹک گئی اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے جیکٹ کی آستین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ میں لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرا گیا بے خیالی میں ہونے والے اس عمل سے گملہ لڑک گیا نیچے گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں مگر پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی تب ہی اس نے اس لڑکی کو چوک کر کھڑکی کی جانب دیکھتے دیکھا وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا وہ اتنی بے وقوف یا لاپرواہ نہیں تھی اس کی حصیات کافی تیز تھی اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے میں مجبور نہیں کیا تھینک گاڈ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی بلکہ سلسلہ ایک کلام وہیں سے جوڑے کہنے لگی وہ دوسری دفعہ چونکا تھا تھینک تھینک اس اس بات پہ کہ کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کو نہیں کہا عجیب لڑکی تھی یہ چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے اسے اندر نہیں جانا اسے ان لوگوں سے ابھی نہیں ملنا اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کسی کسی نہ طرح اس کو ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا اللہ اللہ اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گا کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ اس نے گردن موڑ کر لون کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا وہ لفافہ جس پہ ایک روز قبل کی مہر تھی اس نے وہ کیا پھر پھر اندرونی جیب سے پین نکالا چند لمحے سوچتا رہا لفافے کے اندر رکھا چکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا ویلکم ٹو سبان جی یہ اس کو چوکانے کے لیے بہت ہوگا کسی اور مقصد سے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کر دیا اندر وہ اپنی دوست کو ابھی تک پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی وہ دبے قدموں چلتا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا میز پہ رکھا بکے اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے گھر کو دیکھا کدھر رکھے وہ اس کو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب سے پہلے حیا دیکھے اس کے ماں باپ نہیں حیا یہ نام بھی کتنا غیر مانوس تھا نا اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے شاید وہ کھلا ہو یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کی دوسری طرف آیا کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی اس میں سے وہ یہ بکے اندر رکھ سکتا تھا کھڑکی اس طرح سے بند تھی کہ باہر کی طرف شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گرل تھی گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بکے اس کے اندر سے گزار کر سامنے کاؤنٹر پہ رکھے جا سکتا تھا لیکن اس کے لیے پہلے شیشے والے پٹ کو کھولنا ہوگا اس نے بس دو دفعہ کھینچا اور پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی دیسی چیزیں خیر اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا صبح جو بھی وہ پھول دیکھے گا لفافے پہ درج نام پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھا جا سکتا ہے اس سے آگے کیا ہوگا یہ اسے ابھی طے کرنا تھا لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا ایک ان چاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا فریا نے گردن موڑ کر کچھ اچھمبے کچھ نخوت سے اسے دیکھا بولو میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں پر اعتماد سی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا لڑکے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جو کہنا ہے یہی کہو ٹھیک ہے اب آپ میری بات سنیں کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا اب بھی کہتی ہوں اور بہت جلد میں اس جگہ سے نکلوا کر دکھاؤں گی اس نے ہلکی سی استضائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا لیڈی فریحہ پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر دو روز بعد رات کے ساڑھے بارہ بجے میکینک شاپ میں وہ کرنے سے جسے گناہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا تھا ایسا جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو فریحہ کا سارا خون ہی نچڑ گیا کتنے ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی اب آپ میری بات سنیں مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا اور یہ مت سوچئے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے میں ان کو وہ ثبوت دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے فریحہ نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی وہ اتنی ششدر تھی کہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکی وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھگ دھگ کر رہا تھا بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے خود پہ اعتماد قائم کیا تھا اور یہ کیمرے والی بات تو ایک خالی دھمکی تھی اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کر دو تھپڑ لگاتا اور چلتا کرتا مگر فریحہ کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا تھا کہ وہ سمل ہی نہ سکی اور وہ دبی مسکرہت کے ساتھ واپس آ گیا پھر دوبارہ وہ کبھی کرامت بے کی دکان پہ نہیں گیا علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس اسٹاپ یا شٹل کا انتظار کرتے ہوئے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے دیکھتا تو پھر کافی دیر ان کو دیکھتا ہی رہتا نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہ تھی عمر خاقان اکثر نخوت سے کہتا نظر آتا کہ اس کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے مگر جہان کو وہ عورت بہت خوبصورت لگتی تھی مرہ جمیلہ اس کی مرہ جمیلہ اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن وہ مرہ جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی ڈالا وہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنس دی تھیں پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا نانا کی طبیعت خراب تھی ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا تھا وہ بار بار پاکستان فون کرتی اسے نہ بتاتی مگر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا پلیز بھائی مجھے اس طرح منع مت کریں میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں بس میں اور جہان آئیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا پلیز آپ مجھے آنے دیں وہ آنسو پوچھتی منت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہوتی ایک شام اس نے ہمت جمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے سبین بابا بالکل ٹھیک ہے تم یہاں آنے کا مت سوچو دوسری طرف کہہ رہے تھے مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے میں آنا چاہتی ہوں بھائی ہرگز نہیں تمہارے اس مفرور شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے ہم پہلے ہی لوگوں سے اس بات پہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی مجھے ابا سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے اور سکندر میرے ساتھ تو نہیں آ رہے میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں اگر سے سامنا ہو گیا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے ابا سے ملنے آنے پہ کون مجھ پہ انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی ممی کو مامو کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میری بات سنو سبین ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ سکندر ذلت و شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا ہے نا ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے فون لائن پہ چند لمحے کو ایک ششدر سی خاموشی چھا گئی پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی میں آپ کی بہن ہوں آپ مجھے یوں ڈسون نہیں کر سکتے ہمارے ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے سلیمان کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اس رشتے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا ہے تم جانتی تھی کہ سکندر نے کیا کیا ہے اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں اس لیے تم نے یہ رشتہ کیا ہاں میں نے دکھائی خود غرضی میں نے چھپائی حقیقت مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائے ممی دبی دبی چیخی تھی اگر تم اس طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں جائے گا بلکہ ہم واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی یہ سوچ لینا اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی بھائی ممی کہتی رہ گئی مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا ممی صوفے پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی اس نے ٹشو کے ڈبے سے دو ٹشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا ممی آپ ماموں کی باتیں نہ سنیں ہم پاکستان ضرور جائیں گے اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہیں شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے ہم ان کے گھر جائیں گے مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں اس نے جیسے انہیں یاد دلایا وہ آنسوں کے درمیان ہلکا سا مسکرائیں اور اسبات میں سر ہلا دیا تب اسے نہیں معلوم تھا وہ کیوں مسکرائی ہیں بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کے خودداری اور عزت نفس کے پاس پہ فخر سے مسکرائی تھیں ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی ہوئی تھیں ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا ابھی روانگی میں دو دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا نانا جہان کا انتقال ہو گیا تھا ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ ایک ہفتہ قبل ہوا تھا مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھ جاتی اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کی وفات کی رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا خط اور فون کا زمانہ تھا مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط مامو کے پاس تھا اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر والی مضبوط ماں کو جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا تھا ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کس بات کا ماتم کریں باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویوں کا دو روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکی وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا وہ آئیں اور ممی کو تسلی دینے لگی ممی ذرا سنبھل گئی انہوں نے کھانا بھی کھا لیا مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی سنو جہان میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے اور جو اپنے آنسو خود پوچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے اس نے خفت سے سر ہلا دیا یہ بات اس نے اپنے ذہن میں دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہمدردی لینی ہے اور نہ ہی تحسین مانگنی ہے ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا نانا جان رہے نہیں اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی دوبارہ وہ اس کے سامنے نہیں روئی مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی ابا کی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے تھے کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے مگر اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا بس وہ آواز وہ پاک اسپائے وہ گھوڑا وہ فوارا وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے مگر وہ اکثر راتوں کو جاگ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی یہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھے اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی پھر کچھ عرصہ وہ ہسپتال بھی داخل رہے پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رہنا پڑا یہ دوائیں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتی چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے تھے جو کمرے تک محدود ہو گئے ہاں ہر پندرہ بیس دن بعد ایک دورہ ان کو پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے چیختے چلاتے مگر ممی سنبھال مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بھی مضبوط ہو گئی تھی کرامت بے کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد اس نے ایک چاوی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی شام میں اب وہ اس کی دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے دس منٹ کے پیدل راستے پہ تھی اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا کچھ عرصے تو وہ صرف سیکھتا رہا یہاں تک کہ عام چابیوں کے کے بعد وہ چائنیز اور پیچیدہ اقسام سیف کی کنجی سازی سیکھنے لگا اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی بہت مہارت سے بنا ضرب لگائے تالا توڑنا چاہے وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کی پن سے وہ اس فن میں تاک ہوتا جا رہا تھا ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی دوسرے کام اسے زیادہ دلچسپ لگتے تھے اس کی چودہ سال گزرے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان مامو ترکی آ رہے ہیں خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے اس نے یہ دیکھ لیا ممی پرانی تلخیاں بھلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئیں انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پہ ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اور جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئے اور ان کا مقدمہ لڑیں تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں بس ماموں کا ساتھ درکار تھا فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلیمان کچھ روز تک آئیں گے تب اس بارے میں بات کریں گے ممی کی اور بات تھی مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدزن ہو چکا تھا کہ اسے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہتا جو اب اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی ہم پاکستان ضرور واپس جائیں گے اتنے برس ہو چکے ہیں لوگ بھول بھال گئے ہوں گے اب یہ جلاوت نہیں ختم ہونی چاہیے بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے میرے بھائی بہت اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی اس نے بہت عرصے بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا وہ انہیں نہیں کہہ سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے انہیں اپنی کہی بات یاد رکھنی چاہیے مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کی فہرت سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھی اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سب کہہ کر ماں کو مغموم کرے ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی ان کی مشقت محنت قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا اس نے بہت دعا کی کہ ممی دکھی نہ ہو مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی لیکن جو ہوا وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا دونوں ماموں آ ہی گئے دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنگ میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہی ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی دے رہی تھی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ پہ بہت کروفر سے بیٹھے روب دار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف ممی بھی حیرت زدہ رہ گئی اتنی جلدی مامو مان جائیں گے ان دونوں نے نہیں سوچا تھا تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو وہ سب تمہارا ہی ہے سبین پرانی باتیں بھول جاؤ آگے کی سوچو جہان کی پوری زندگی پڑی ہے وہ بھی وہیں پڑھ لے گا پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا دماد بھی تو بنے گا فرقان مامو نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان مامو پہ ڈالی انہوں نے تائیدی انداز میں سر کو اس بات میں جنبش دی وہ ایسے ہی تھے بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے تم جہان کی زندگی کا سوچو سبین اس کو ایک بہترین مستقبل دو ہم اس کے بڑے ہیں ہم اس کو باپ بن کر پالیں گے باپ بن کر وہ بالکل ٹھہر گیا اس نے نل بند کر دیا لاؤنچ میں خاموشی تھی مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے جو اس کی ماں کی ساری امیدوں خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراں ہی سمجھ گئی تھی جب ممی بولی تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی رشتوں پہ مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی اور اس کی ماں کے ہاتھ سلامت ہیں میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار تھا تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو فرقان مامو ایک دم بھڑک کٹے تھے جس مغرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں اور جو اس نے کیا وہ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں عدالت ہے اور اب تو وہ بیمار ہیں ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں نفرت گناہ سے کی جاتی ہے گناہ گار سے تو نہیں یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری ذمہ قرار دے رہی ہو ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی میں یہ نہیں کہہ رہی لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلاوطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے اب وہ بیمار ہیں سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں آپ مجھ سے یہ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی سب تم سے دور ہو جائیں گے سبین تم غلط کر رہی ہو سلیمان مامو نے دھیمے مگر افسردہ انداز میں کہا تھا اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے نہ ہی ایسے رشتے انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا رندھی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی تم ہماری بات مان لیتی سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کرو گی تو ہم بھی کبھی تمہارے ساتھ نہیں دے پائیں گے فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کے جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا اور پھر بہن بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم ترہم آمیز کردار منظور نہ تھا وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھیں پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا ہے جو اگر اب نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا رہی ہوں بھائی کتنے ہی سیاستدان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلی جاتے ہیں مگر ان کی واپسی پہ آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ امیر ہوتے ہیں ہم آپ کی نظروں میں مایوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے کوئی بہت اونچا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے اگر ہوتا تو آپ کبھی بھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی نہیں تم ہمیشہ مایوب ہی رہو گی ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ فرقان مامو غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے سلیمان ماموں بھی ساتھ اٹھے ان کے چہرے سے آیا تھے کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے اور تم بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے کبھی نہیں تم ذلیل ہو گے تم خوار ہوگے کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا وہ بہت ہراسا سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا بس کریں بھائی میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا اس کا قد اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی کیوں اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس اس کی ماں نے کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد رستہ تھا مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی سنا آپ نے یہ سر اٹھا کر جیے گا یہ میجر احمد کا پوتا ہے یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا اس نے اپنی نرم ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا فوج مائی فٹ فرقان ماموں نے میز پر رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے سہزائیہ سر جھٹکا تم بھول رہی ہو سبین تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی ارے وہ تو اسے چھاونی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا پھر اسی طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے متنبع کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا ہمارا در مت کھٹکھٹانا لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاو کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے ملال زدہ سے سلیمان مامو بھی ان کے پیچھے ہو لیے ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کیسے انداز میں بیٹھ گئیں اور وہ اسی طرح بنا کچن کے چوکھٹ پہ کھڑا رہا فرقان کے الفاظ نے اس کا اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا اتنی اتنی ذلت بے عزتی کتوں کی زندگی گزارنے کی بد دعا مامو نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا وہ فوجی چھاونی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا پاک اسپائی بننا تو پھر دور کی بات تھی یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا کئی دن تک تو وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے دونوں چپ چپ سے رہتے تھے ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے آہ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے مگر ممی روئی نہیں انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا اس نے بھی اپنا کام کا دائرہ کار بڑھا دیا ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی کبھی کبھی تو وہ بہت ہی قابو سے باہر ہو جاتے چیختے چلاتے ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے ان بلیو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے اس پاک اسپائے کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے تھے بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہے وقت بھی گزرتا گیا بوسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا سمندری بغلے استمبول کے اوپر پرواز کرتے رہے وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا ہاؤس ماسٹر کے آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا کھلی درازیں بکھرے کاغذ ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی ہاؤس ماسٹر احمد پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال نکال کر باہر رکھ رہا تھا ذرا دور رکھی کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے آخر چابی گئی کدھر احمد بے جھنجلا کر کہہ رہے تھے جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پہ پھسل گئیں جو مقفل تھا یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی بولو بتاؤ اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا سر میں نے یہی رکھی تھی میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا جی جی سر بس احمد بھائی آپ کے پاس فائل لا ہی رہے ہیں جی بس ایک منٹ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے سر اس نے انگلی کی پشت سے دروازہ بجایا انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا میں مدد کروں کیا ان کے چہرے پہ الجھن در آئی وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کے کی ہول کو انگلی سے چھو کر جیسے کچھ محسوس کیا کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی ساری کھڑ پڑ متحرک ہاتھ سب ٹھہر گیا اس نے پینٹ کی جیب سے تین پینے نکالی پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دی آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی پھر گردن اٹھا کر وال کلوک کو دیکھا وہ تینوں نفوس جیسے دم سادھے اس کو دیکھ رہے تھے وہ نچلا لب دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا جیسے موسیقی کا کوئی ردھم ہو چند لمحے سرکے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلوک کو دیکھا ایک منٹ اور گیارہ سیکنڈ لگے تھے اسے مایوسی ہوئی شاپ پہ اس طرز کا سیف کھولنے میں اسے کم سے کم پچاس سے پچپن سیکنڈ لگتے تھے اس نے ہینڈل گھمایا سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا تم نے تم نے یہ کیسے کیا ہاؤس ماسٹر ششدر تھے سر اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی کسی اچھے چابی ساس کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا وہ ہاں وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے اٹھے تمہارا شکریہ ینگ مین ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پہ بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے میں جہان سکندر ہوں آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جہان سکندر احمد لکھا تھا حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ ہے احمد میرے دادا کا نام تھا میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں مگر آپ میرے ابا کو کیسے جانتے ہیں بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پھتل سی ہوئی تھی فرقان مامو سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس سے اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت عذیت ناک تھا ہم باہر چل کے بات کر سکتے ہیں وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں کرنل رعوف گیلانی شاید تم نے میرا نام سنا ہو باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے مگر ان کے چہرے پہ ایک نقاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے شاید بیمار تھے اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا تھکا زدہ بیمار چہرہ تمہارے ابا قصوروار تھے مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی تین برس ہوئے میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں سارے چارجز ہٹ گئے ہیں میرے بچے پھر سے سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا ہوں تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں